عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما لوگوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما اور ہمارے یمن میں برکت فرما لوگوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں آپ نے فرمایا یہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور اسی سے شیطان کا سینگ نکلے گا یعنی شیطان کا لشکر اور اس کے مددگار نکلیں گے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار نو سو ترپن یہ حدیث صحیح ہے